حضرت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے ہے جسے الریان کہا جاتا قیامت کے دن اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا جب ان میں سے آخری فرد داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس